مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے اروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حجت الوداع کے سال اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہم میں سے کچھ نے عمرے کے لیے احرام باندھ کر تلبیہ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور جس کے ساتھ ہو وہ عمرے کے ساتھ ہی حج کا بھی تلبیہ پکارے اور اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک دونوں کے لیے آیت کردہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہ ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں مکے پہنچی تو ایام مخصوصہ میں تھی میں نے حج کا طواف کیا اور نہ صفا مربع کے درمیان سعی کی میں نے اس صورتحال کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اپنے سر کے بال کھولو اور کنگھی کرو پھر حج کا تلبیہ پکارنا شروع کر دو اور عمرے کو چھوڑ دو انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی کیا پھر جب ہم نے حج ادا کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تنعیم بھیجا میں نے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کیا آپ نے فرمایا یہ عمرہ تمہارے اس رہ جانے والے عمرے کی جگہ ہے جن لوگوں نے عمرے کے لیے تلبیہ پکارا تھا انہوں نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کیا اور پھر احرام کھول دیے پھر جب وہ لوگ حج کے دوران میں مینا سے لوٹے تو انہوں نے اپنے حج کے لیے دوسری بار طواف کیا البتہ وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی حج قران کیا تھا تو انہوں نے صفا و مربع کا ایک ہی طواف کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو دس